اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ الونک عن الاحلہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں چاند کے بارے میں قل ہی مواقیت للناس یہ آیت نمبر ایک سو مل گئی ہی مواقع الناسی دے وہ لوگوں کے لیے حج وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے ول حج اور حج کے لیے ولیسل بر البیوت من ہا اور نیکی یہ ہرگز نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ ولا کن البرا منتقا بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے وقت البیوتا من ابوابی اور تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے و اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ دور جہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہتے تھے ہم گھر کے دروازے سے جب نکلے تھے تو اس وقت ہمارے پر گناہوں کا بڑا بوجھ تھا حج کر کے جب واپس آتے پھر ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے پیچھے سے آتے تھے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے وقاتل فی سبیر اللہ قاتل اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدو اور زیادتی مت کرو ان اللہ لا يحب المعتدین یقیناً اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور وہاں سے انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے ول فتنا تو اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے تقاتلوهم تو قاتل الحرام حتى قاتل فيه اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں ف ان کات ہوں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قطع کرو کزالی کا جزاء الکافرین کافروں کی جزا ایسی ہی ہے فن اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وقاتل حطیٰ تکون فتنہ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ کوئی بھی نہ رہے وہ یقون دین اللہ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے فعن ہو فلاح ادوان اللہ الظالمین پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں الشہر الحرام بشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے والحرمات و قصاص اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا علیکم سو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اسی طرح کی جس طرح کی زیادتی اس نے تم پر کی ہے بطق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ علم اور جان رکھو ان اللہ مع المتقین کہ یقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے وہ انفیقوفی صبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولاۃ القوب عیدی کو مدت اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو وہ احسن اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ الحج و الحجم اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو پورا کرو فعن سر تم سرا من الحدی پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ کر لو ولا تحلی سکم حتیٰ الحدی محلہ اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ حتیٰ کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے فمن کان منکم کم او به سی من راسه سیا من صيام او صدقه او رسخ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو بیماری ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک چیز فدیہ ہے فاذا امن تم تو جب تم امن میں آ جاؤ فمن تمتع بالعمرہ الى الحج تو تم میں سے جو شخص عمرے سے حج کا فائدہ اٹھائے سرا من تو قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کر لے یجد و سب ادارہ جا پھر تم میں سے جو آدمی قربانی نہ پائے تو وہ تین دن کے روزے رکھے حج میں اور سات دن واپس آ کر تل کا اشرا یہ دس ہو گئے مکمل ذالک لم یکن ملم حاضر المسجد الحرام یہ رخصت اس بندے کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں وطق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو و اور جان رکھو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے یعنی کہ جو لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے مکہ یا اس کے ارد گرد نہیں رہتے ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ قربانی ان کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ لیں تین دن حج کے دنوں میں اور پھر سات دن واپس آ کر تو یہ قربانی کا بدلہ ہو جائے گا الحج اشہر معلومات حج چند معلوم مہینے ہے یہ حج کے مہینے ہیں ذوالحجہ اور ذی قعدہ اور شوال یعنی شوال ذی قعدہ اور ذوالحجہ ان دنوں میں حج کے لیے سفر کیا جاتا ہے آج کل تو جدید سہولیات ہیں آسانی سے لوگ پہنچ جاتے ہیں پہلے یہ تقریباً یہ ایام ہوتے تھے حاجیوں کے جانے کے شوال میں ہی وہ سفر شروع کر دیتے تھے الحج اشور معلومات حج کے چند مہینے معلوم ہیں فمن فلا والا جدال الحج پھر جو شخص بھی ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فیل ہے نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا رفس کہتے ہیں عورتوں کی طرف میلان پما تفعل من خیر یعلمه اللہ اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وتزودوا فان خیر الزاد التقوى اور زاد راہ لے لو بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر چیز سوال سے بچنا ہے وہ یا علی الباب اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو یہ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے کہ حج پر جاتے اور زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے پھر راستے میں لوگوں سے مانگتے پھرتے کہ جی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں لہذا ہماری ضیافت کرو جہاں جہاں سے گزرتے لوگوں سے وہ کھانا وغیرہ کھاتے یہ کہا گیا کہ بہتر زیادہ راہ یہ ہے کہ بندہ سوال سے بچ جائے لیسا علیکم جناح من تبتغوا فضلا من ربکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو فاذا افضتم من عرفات تو جب تم عرفات سے واپس آؤ فذکر اللہ عند المشعر الحرام تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو وذکروہ کما ہداکم اور اس کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ان کن تم من قبل ہی لمن غالین یقیناً تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے ثم افیدو من حیث افاد الناس پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ پھر تم جب اپنے حج کے مناسق حج کے احکام پورے کر لو فَذْفُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتا ہے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ابین یقول ربا نہ آتی نہ اور میں سے کچھ کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اولائک لہم نصیب مما کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے وذکر اللہ فی ایام معدودات اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ پھر جو دو دنوں میں جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے فمن تأخر فلا اثم علیہ اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیمان اتقا اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرے اللہ اور اللہ سے ڈرو علم اور جان لو اللہ کو ملے ہی اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی حج مکمل کرنے کے بعد پھر ہیں ایام تشریق قربانی کے بعد اب کوئی آدمی دو دنوں میں یہ کام مکمل کر کے اور واپس آ جائے یعنی گیارہ بارہ کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی تاخیر کر لے یعنی زیادہ دیر تک وہاں پر رکا رہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ حج اس کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے چالیس نمازیں وہاں پر پڑھنی چاہیے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے ایک حدیث سے استدلال لیتے ہیں جامع ترمزی کے اندر وہ آتی ہے کہ ہاں ایام معلومات ایام معلودات سے مراد یہ ایام تشریق ہے گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں دس ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم نحر نو ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ آٹھ ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ یہ دنوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو اس کی بات اچھی لگتی ہے وہ یہ اللہ علامہ فی قلبی ہی اور وہ اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے وہ ہوا الد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْقَ وَالنَّسْلِ اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے فساد کرنے کی اور کھیتی اور نسل کو برباد کرنے کی واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيرَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے فحسب ہو جہنم سو اسے جہنم ہی کافی ہے والا ہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ومن ناسم یسرین افسبت امروات اللہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسا کچھ ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے واللہ رعوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے یا ایوہ دخلوا آمن السلم کافا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو ان لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس وعدے دلیلیں آ چکی ہیں فعلم تو جان لو ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے حل یندرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکہ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالی آئیں اور فرشتے بھی بادلوں کے سائے میں اور کام تمام کر دیا جائے وہ سل بنی اسرائیل کم من آیتم بینا بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی بدل نعمت اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے ما جاعت ہو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو فن اللہ شدید العقاب تو یقینا اللہ تعالی سخت سزا والا ہے زین زیادین کفر الحیات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی مزین کر دی گئی ہے خوشنما بنا دی گئی ہے وہ یس خارون امین اللہ اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے وہ اللہ فوقهم یوم القیامہ حالانکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تقوا اختیار کیا جنہوں نے وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے کان الناس امتا واحد لوگ ایک ہی امت تھے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منظرین پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے وہ انزل محمل کتاب بالحق اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری لیحکم بین الناس فی مختلف فی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا فمختلف فیہ الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا تھا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی فحد اللہ الدینہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لے آئے اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا تمن ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت آزمائش نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے مست حمل بسا درا زلزلو انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے حتیٰ یقول الرسول والذین معه حتیٰ کہ رسول اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہا انہوں نے کہا متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب ہوگی اللہ ان نصر اللہ قریب خبردار یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے یس کا فکون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والمساکین وابن السبیل کہہ دیجئے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو وہ ماں باپ زیادہ قرابت والوں کے لیے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم اور تم جو کوئی بھی نیکی کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم تم پر لڑنا قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے وعسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو وعسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو وہ اللہ علم تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ان میں لڑنے کے متعلق پوچھتے ہیں کل کہہ دیجئے قتال فیہ ہی کبیر اس میں لڑنا بہت بڑا ہے وصد عن اللہ الله بھی به والمسجد الحرام و اخراج منحو اکبر اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بڑا ہے بل فتنا تو اکبر من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے ولا یقاتلونکم اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو حتی کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر وہ ایسا کر سکے فمن یرتدد منکم عن دینی ہی تو تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا فیمت وہو کافرون اور وہ کفر کی حالت میں مرا فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا والآخرہ تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے و اولائی کا اصحاب النار وہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان اللذین آمنوا واللذین حاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ اولائی کا یرجون رحمت اللہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے یس عن کا انیل قل فیہما اثم کبیر وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا کچھ فائدہ ہے وہ اصمہما اکبر من نفعہما اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے وہ یس النا کا مادہ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے قل العفو کہہ دیجئے جو بہترین ہو کدالی کا یبین اللہ لکم الیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے آیات کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ویسألونک عن الیتامہ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں قل اصلاح الحم خیر کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح وہ بہتر ہے وہ انتخالیتم فخوان کم اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وہلمفصہ من المسلح اور اللہ تعالی اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے سے جانتا ہے ولو شاء اللہ لاعنتکم اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈالتا ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے اللہ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا نا تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ جس کسی کی کفالت میں کوئی یتیم تھا تو وہ کیا کرتا کہ اس کا کھانا پینا سب کچھ اس نے علیحدہ کر دیا اور اس میں بڑی دشواری اور مشقت ہو گئی کہ اپنا کھانا علیحدہ اور یتیم جو ہیں کفالت میں ان کے لیے کھانا علیحدہ پکایا جائے ان کے لیے سارا انتظام بندوبست سب کچھ علیحدہ ہو جائے صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں عام یتیموں کا مال کھانے والے نہ بن جائے تو اللہ نے پھر وہ رخصت دے دی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم انہیں بالکل علیحدہ ہی کر دو ہاں، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے اکٹھے مل کے کھا پی لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے اوپر زیادتی نہ کرو جتنا ان کا خرچ ہوتا ہے اتنا کی مال ان کا لو زیادہ نہ لو ان کو اپنے ساتھ ملا جلا لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ولاطن کی علم شریکاتی حتیٰ اور مشرقہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں ولا خیر مشرقہ تن اور ممنا لونڈی مشرقہ آزاد عورت سے بہتر ہے وہ تمہیں اچھی ہی لگے ولاً مشرقی نہ حتٰ اور نہ اپنی عورتیں مشرق مردوں کے نکاح میں دو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں ولا عبد مؤمن خیر من مشرق اور مؤمن غلام مشرق آزاد آدمی سے بہتر ہے ولو اعجبکم اگرچہ وہ تم کو پسند ہی ہو اولئک یدعون الی النار یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے وہ یہ بین و آیاتی ہی اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو یہ شرط ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ مومن موحد ہو یہ نہیں کہ پہلے کسی کافر یا مشرق سے نکاح کر لیا جائے اور بعد میں اس کو مومن موحد بنا لیا جائے یہ ٹھیک نہیں نکاح سے پہلے مومن ہو مرد بھی اور عورت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہو جائے اہل کتاب تو مستثنا ہے اس سے ویس النا کان المحید اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل کہہ دیجیے وہ ازن وہ تکلیف ہے یا گندگی ہے النساء فی المحیض تو عورتوں سے حیض میں علیحدہ رہو ولا تقربوهن حتى يطهرن اور ان کے قریب نہ جاؤ کہ وہ پاک ہو جائیں تو جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں یعنی غسل کر لیں فتو ہن حيث امركم کم اللہ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم انا شئتم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں سو اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ وقدیمولی انفسی کم اور اپنے لیے آگے بھیجو فتق اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلمو انکم ملاقوہو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو فبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مؤمنوں کو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ ان تبرو و تتقو اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو و تسلیح البین الناس اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے لا يؤاخذكم اللہ باللغب فی ایمانکم اللہ تمہاری لغب قسموں پر پکڑ نہیں کرتا ولیکن يؤاخذكم بما قصبت قلوبکم بلکہ اس پر پکڑتا ہے اس پر مؤاخذہ کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی نہایت بخشنے والا نہایت بردبار ہے يُعْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ اشور ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے ف فَاؤُوا پس اگر وہ لوٹ آئیں رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقین اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا بہت رحم والا ہے وہ ان الطلاق اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں فعن اللہ سمیع علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے والمطلقات کا بانفسهن ثلاثه نبی خلاطہ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہے طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَاحًا اور ان کے خامد اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں ولابروف اور معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جس طرح ان کے اوپر حق ہے رجال علیہ دراجہ اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے واللہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب کمال حکمت والا ہے